بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بلایا اور فرمایا کہ معاذ ہم نے تمہیں یمن کا گورنر اپوائنٹ کیا ہے تمہیں سفر کرنا ہے اور یمن کی گورنری کے لیے یمن کے طرف روانہ ہونا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نیوز جب مجھے ملے ہیں خوشی بھی ہے غم بھی ہے خوشی تو اس بات کی ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں اگر اپوائنٹمنٹ ہوا تو میرا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ میرے بارے میں ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے یمن کا گورنر بنایا جائے اور مجھ پر ٹرسٹ کیا اس پر مجھے بہت خوشی تھی لیکن غم اس بات پر تھا کہ اگر میں یمن چلا گیا اگر میں یمن چلا گیا تو مدینے میں نبی کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا جب مدینے کی گلیوں میں رہتا ہوں مدینے پاک میں رہتا ہوں جب جی میں آیا جا کر میرے سرکار کا میں نے دیدار کر لیا لیکن جب مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا پھر اگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چاہوں زیارت نہیں کر پاؤں گا اس پر مجھے غم تھا بہرحال ڈے اور ڈیٹ کو فکس کر دیا گیا حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بالکل ریڈی ہو کر پریپیرڈ ہو کر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا اب یمن کی میری روانگی ہونے والی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھے کہا معاد اٹھنی پر بیٹھ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ملتے ہی میں فوراً اٹھنی پر چڑھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو معاذ اپنے سفر کو شروع کرو اور ہاں معاذ میں بھی تمہارے ساتھ مدینے کی باؤنڈری تک چلوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں تمہاری مرافقت اختیار کروں گا حضرت معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندگی بھی ہو رہی ہے میں اٹھنی پر بیٹھا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں لیکن آرڈر کا حکم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنی میری مدینہ کی باؤنڈری کی طرف چل پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میں قدم بقدم چل رہے ہیں خدا پاک کی قسم میرے لیے یہ بہت بڑے صدمے کا وقت تھا آنکھوں کے اندر آنسو بھرے آ رہے ہیں کہ یہ آخری موقع ہے میں میرے نبی کے قدم کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو نہ جانے واپس نبی کا کب دیدار کر پاؤں گا نہ جانے کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چلوں گا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں ہم چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ جب مدینہ کی باؤنڈری پر پہنچے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور میرے نبی نے یہ جملہ فرمایا یا معاذ عسا اللہ تلقانی بعد بعد دا هذا لہن لکن تمر مسجد یا قبری اے معاذ اے معاذ ہو سکتا ہے یہ زندگی میں میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو ہو سکتا ہے آج کے بعد تم مجھے دیکھ نہ سکو ہو سکتا ہے کہ آئندہ جب تم میرے پاس مدینے میں آؤ شاید میرے روزے کے پاس سے گزر جاؤ میری مسجد کے پاس سے گزر جاؤ اور میری تمہاری ملاقات نہ ہو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر سے نکلا ہو مدینے کی باؤنڈری تک اندر ہی اندر روئے جا رہا تھا اندر ہی اندر مجھے صدمہ تھا جب میرے محبوب نے یہ جملہ فرما دیا مجھے یقین ہو گیا میرے نبی اشارہ فرما رہے ہیں کہ محاذ یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھ سے اب رہا نہیں گیا میں داڑے مار مار کر رونے لگا میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بار بار نبی کے چہرے کو دیکھتا رہا اور جدائی کا مجھے غم تھا افسوس تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ کیفیت کو دیکھا مجھے روتے ہوئے دیکھا میرے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نے سوچا کہ اگر آج معاذ مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا معاذ معاذ کی ہمت ٹوٹ جائے جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جیسے ہی آنسو آئے حضرت معاذ کا بیان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیس کو ٹرن کر دیا اور اپنے چہرے کو مدینے کی طرف کر کر دیا میں ادھر دیکھ رہا ہوں حضور نے اپوزٹ ڈائریکشن میں اپنے منہ کو گھما دیا اور اس کے کے بعد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آخری سلام کہا حضرت فرما رہے ہیں جدائی کا وقت آ گیا ہے میں یمن کی طرف جاؤں گا نبی مدینے کی طرف لوٹیں گے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مدینے پاک کی طرف ہے نبی کی آنکھیں بھی آنسوں سے بھری ہوئی ہے اللہ کے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا یا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانو وحیسو کانو اے معاذ آج تم جا رہے ہو آج ہم جدا ہو رہے ہیں لیکن معاذ ایک, ایک بات یاد رکھنا کل قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب اور میرے سب سے بازو میں کل قیامت میں وہ شخص ہوگا جس کے دل میں تقوی ہوگا اور اللہ اللہ کا ڈر ہوگا چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو وہ کوئی بھی انسان ہو مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جس کے دل میں تقوی ہوگا اور اللہ کا ڈر ہوگا یہ جملے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک آ گئے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن چلے گئے حضرت رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں یمن گیا ایک بہت بڑی پوسٹنگ ہوئی تھی بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی ایک زمانے تک یمن میں میں خدمت کرتا رہا ایک دن خیال آیا کافی مدت ہو چکی ہے اب پھر مدینہ چلو ایک بار پھر مدینہ پاک چلا جاؤں اور حضرت ماد فرماتے ہیں ایک لمبی مدت کے بعد میں یمن سے نکلا میں مدینہ پاک پہنچا جب مدینہ میں میں نے قدم رکھا مجھے یہی خواہ خبر ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا ہو سکتا ہے وہ دن آئے گا کہ جب تم لوٹو گے میری قبر کے پاس سے لوٹو گے میری مسجد کے پاس سے لوٹو گے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایگزیکٹلی وہی سچویشن تھی کہ جب میں مسجد نبی کے پاس گیا میرے نبی دنیا میں موجود نہیں تھے جب میں روزہ اقدس کے پاس سے گزرا میں نے روزے میں میرے نبی کو دیکھا اس وقت میں رونے لگا اور روتے روتے میری زبان سے یہ جملہ نکلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آج بھی آپ کی وہ آخری نصیحت اور وسیعت یاد ہے اللہ کے نبی وعدہ ہے جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ تقوی والی زندگی گزاروں گا یہ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جس سے ہمیں یہ میسج مل رہا ہے کہ ایمان والو تقوی بہت بڑی دولت ہے اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ رمضان المبارک کا موقع پچھلے جمعہ کو بھی میں اسی بات کو سمجھا رہا تھا کہ یہ رمضان المبارک کا موقع یہ اللہ کا ہم سے روزے رکھمانا ایک ہی تو اللہ کا مقصد ہے جس سے قرآن نے بیان کیا کیا لعلکم تتقون کہ تمہاری زندگیوں میں بھی وہ اللہ کا ڈر آ جائے وہ تقوی آ جائے اور قسم خدا کی جب دل میں اللہ کا ڈر آ جائے گا دنیا بھی سور جائے گی آخرت بھی سور جائے گی بخاری شریف کی روایت مسلم شریف کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے زمانے میں ایک آدمی رہا کرتا تھا بہت بڑا گنہگار گار بہت بڑا مجرم پوری زندگی گناہوں میں اس کی کٹی تھی جب موت کا وقت آیا موت کے بستر پر وہ روئے جا رہا تھا اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگا زندگی میں میں نے بہت گناہ کیے ہیں اتنا اللہ کو ناراض کیا ہے اب میرے اندر ہمت نہیں کہ میں میرے مولا کو فیس کر سکو میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں یہ حضور کے زمانے کے پہلے کا واقعہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی قوم کے کسی آدمی کا واقعہ سنایا وہ موت کے بستر پر وسیعت کرتا ہے اپنے بیٹوں کو کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں جب میری موت ہو جائے جب میری موت ہو جائے مجھے دفن مت کرنا میری باڈی کو جلا دینا میری باڈی کو جلا دینا اور جب میری باڈی کو تم جلا دو اس کی جو ایشیز ہوگی جو راک ہوگی آدھی راک کو لے کر سمندر کے پانی میں ڈال دینا اور دوسری آدھی راک کو لے کر پہاڑوں پر چلے جانا اور جب پہاڑوں پر ہوا چل رہی ہو تو میرے ایشز کو اڑا دینا تاکہ میں یہ چاہتا ہوں میری میری ایشز راگ ساری جگہ پر سپریڈ ہو جائے ہواوں میں اڑ جائے پہاڑوں پر چلی جائے اور اسی طریقے سے سمندر کے پانی میں چلی جائے اس لیے کہ میرے اندر اللہ کو جواب دینے کی ہمت نہیں ہے بہرحال اس کا انتقال ہو گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پہاڑوں اور ہواؤں کو حکم دیا سارے ایشز جمع ہو گئے اللہ نے سمندر سمندر کے پانی کو حکم دیا ساری راک جمع ہو گئے جب سب جمع ہو گئے اللہ نے اسے پھر کھڑا کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے میرے بندے کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ تیری راک کو سمندر میں بہا دیا جائے گا پہاڑوں اور ہواوں پر اڑا دیا جائے گا تو ہم تجھے پکڑ نہیں سکیں گے ہم تجھ پر کنٹرول نہیں کر سکیں گے اس شخص نے جواب دیا اے میرے مولا میں تو جانتا تھا تو تو قادر مطلق ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے مجھے یقین تھا کہ تو مجھے ضرور اپنے سامنے کھڑا کرے گا میرا حساب ضرور لے گا میں لاکھ ترکیبیں کرو لیکن میں پکڑا جاؤں گا تو اللہ کی طرف سے پوچھا گیا جب تو جانتا تھا تو تو نے ایسا کیوں کیا اس نے جواب دیا اللہ صرف اور صرف تیرے ڈر کی وجہ سے مجھے تجھ سے ڈر لگتا تھا مجھے تیرے غصے کا خوف تھا اس بنا پر میں نے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا حدیث بخاری شریف شریف اور مسلم میں موجود ہے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی طرف سے جواب آیا اے میرے بندے تیرے دل میں میرا ڈر کا پیدا ہونا مجھے پسند آ گیا جا میں نے تیری مغفرت کا فیصلہ کر دیا یہ ہے ہمارے پروردگار کی شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے آخری زندگی میں روزانہ رات کو کوفہ کی مسجد میں چلے جاتے رات کا اندھیرا ہوتا مسجد میں جا کر مسجد کے اندر چلے جاتے حضرت سعید ابن عامر تابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے پتا چلا پتہ نہیں آدھی رات کو اندھیرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مسجد میں کیوں جاتے ہیں تو حضرت سعید ابن عامر تابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے ارادہ کر لیا اور میں چپ چاپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہو گیا میں نے دیکھا رات کا اندھیرہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پہنچے کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچے آپ نے وضو کیا دو رکعت نمازیں پڑھی حضرت سعید ابن عامر فرماتے میں خاموشی سے دیکھ رہا ہو دو رکعت نمازیں پڑھی اور اس کے بعد میں سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھ رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے حضرت علی فرما رہے ہیں الہی عبدک العاسی اتاکا مقرن للذنوب وانتا کذا مقرن للذنوب وانتا تعلم ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھ رہے ہیں الہی عبدک العاسی اتاکا اے اللہ تیرا گنہگار گار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے وقت دعا کا اور میں گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اللہ تیری توفیق ہی پر تیرے دروازے پر آیا ہو اللہ تیری توفیق پر تیرے دروازے پر آیا ہو ان ترحم فانت فنتظا کا ان تطرد فمن سوا کا اللہ تیرے توفیق پر تیرے دروازے پر آیا ہو گناہوں کا اقرار کرتا ہو اللہ اگر تو مجھے معاف کر کر دے گا رحم کر دے گا تو تجھے اس کا اختیار ہے لیکن اللہ اگر نے مجھے دھک دھکے مار مار کر تیرے دروازے سے نکال دیا تو مولا تو بتا پھر تیرے سوا مجھ پر کون رحم کرے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جلیل اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں یہ مولا تو نے دھکا مار دیا تو ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے اس سے ہم اندازہ لگا ہے کتنا ضروری ہے ہمارے لیے ہم اللہ کے سامنے معافی مانگے توبہ کرے گناہوں کا اعتراف کرے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا ان دونوں صاحبزادہ کو الجنت للمتی وان کان عبدا حبشیا والنار للعاسی وان کان سیدا قریشیا اے میرے بچوں یاد رکھنا جنت میں تو وہی جائے گا جو اللہ کی اطاعت کرے گا چاہے وہ حبشہ کا رہنے والا کالا بندہ کیوں نہ ہو اور جہنم میں وہ جائے گا جو مولا کا نافرمان ہوگا چاہے وہ سید ہو چاہے وہ قریشی ہو اللہ کے یہاں تو عمل دیکھا جائے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر رو رو کر یہ جملہ کہا تھا اے میری بیٹی فاطمہ دنیا کے بارے میں جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے میں کوشش کروں گا تیری ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا لیکن بیٹی آخرت کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا آخرت کے اندر میرے پاس اختیار نہیں ہے اللہ کے نبی کے الفاظ ہے یا فاطمہ یا فاطمہ اے ملی اے ملی اے ملی وانقضی نفسکی من النار ولا ينفعوکی انا باقی نبیون اے میری بیٹی فاطمہ دنیا میں عمل کرنا دنیا میں نیکیاں کرنا دنیا میں عمل کرنا اور اپنے آپ کو جہاں جہنم سے بچا لینا کل قیامت میں تجھے یہ کام نہیں آئے گا کہ تیرا باپ نبی تھا تو تیرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں ہم کس صف میں ہیں اس لیے یہ موقع ہے رمضان کا موقع رمضان کا جمعہ روزے کی ہماری حالت اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے ایسی اپورچونٹی چیز ہمیں نہیں معلوم اللہ زندگی میں آئندہ کب کب ہمیں نصیب فرمائیں گے اس لئے یہ موقع ہے اللہ کے سامنے رونے کا گڑ گڑانے کا اللہ سے معافی مانگنے کا اپنے حساب کو کلیر کرنے کا اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور صحیح اور سچی زندگی گزارنے والا بنائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین